حضرت بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکنے سے پہلے پھل کی فروغ سے روکا ہے اور کے درختوں کے بارے میں اجازت عطا فرمائی ہے کہ ان کا پھل اندازاً اس کے برابر خوش پھل کے عوض فروخت کر دیا جائے تاکہ ان درختوں والے غریب لوگ جلدی تازہ کھجورے کھا سکیں سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو چھیالیس